حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے قریب الموت اشخاص کو لا الہ الا اللہ پڑھنے کی تلقین کرو سنن نسائی حدیث نمبر 1827